کے راستے میں نکلنا اس لیے ہے تاکہ پورا کا پورا اسلام اور پورا کا پورا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں یا خود جلدی نہ دل میں کا ولا خطوات کہ انه لكم عدو معلوم اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آئے تو مسلمان بن گئے اور بازار میں گئے تو کچھ اور بن گئے نماز کے لیے آئے تو مسلمان بن گئے اور تجارت میں گئے تو کچھ اور بن گئے ایسا نہ ہو بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ پاکیزہ طریقہ ہماری زندگیوں میں زندہ کرتے ہوئے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ہر مسلمان شریعت اور سنت کی پابندی کرنے والا بنے قرآن اللہ فرماتے ہیں ولا دست کبھی حکومت شیطان شیطان کے پیچھے مت چلو اللہ کی مان کر چلو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں الم کا آدرے کو بنی آدم اللہ کا شیطان ان کا مطلب مبین شیطان کا اتباع کرنے سے منع فرمایا ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان شیطان لکم انما تم سب آج من اصحاب السعید شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے اس سے دشمنی ہی رکھو شیطان سے دوستی مت کرو شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے اس سے دشمنی ہی کرو اور اس کی دشمنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے مطابق چلنے کا قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے کا اللہ تعالیٰ کے حکموں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کا اپنے آپ کو پابند بنا دین پابندیاں سکھاتا ہے بے دینی کے اندر میں انسان آزاد رہتا ہے اور دین پابندیاں سکھاتا ہے دنیا دنیا میں مسلمان کو پابندیوں میں رہنا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ صلاح وسلام کا ارشاد ہے اس کا مقوم ہے اور دنیا سجن المؤمن دنیا ایمان والے کے لیے قید کھانا ہے قید خانے میں قیدی کی اپنی آزادی نہیں چلتی اس کو قید خانے کے قانون کا فالو کرنا پڑتا ہے اور اس کے بھی مطابق اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے کپڑے میں وردی میں کھانے میں رہنے میں جیل کا قید کا پابند بننا پڑتا ہے دنیا میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنا کر بھیجا گیا ہے بچپن سے لے کر یہ پابندیاں شروع ہوتی ہے موت اور سکرات موت تک یہ پابندیاں باقی رہے گی اور اگر سکرات موت کو ایمان کے ساتھ اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر پورا کر لیا اور موت کی بارڈر کو کراس کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں موت کی بارڈر کو کراس کر لیا تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے فرش آ کر ایسے بندوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں اللہ کا قابو ولا اللہ و اب شمو بل جنت کن اے دنیا سے جانے والے آگے کا خوف مت کر پیچھے کا غم مت کر اس جنت کی خوشخبری لے لے جس جنت کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا نحم اولیاء اولیا کو غم دنیا و بل آخرا وَلَكُمْ فِيهَا مَا فیا أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ فرشتے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے تو جب ذکر کرتا تھا تلاوت کرتا تھا دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتا تھا مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا ہم تیرے ساتھ تیرے ساتھ ہی رہتے تھے یہاں بھی قبر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ چھوڑیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی اب تیرے اوپر سے پابندیاں ختم ہو گئی دنیا میں پابندیاں تھی اب یہاں پابندیاں ختم ہو گئی اب تیرا جو جی چاہے گا وہ تجھے ملے گا اور جو تو مانگے گا وہ تجھے دیا جائے گا اور اس کا کوئی بل ادا نہیں کرنا پڑے گا کوئی پیسہ پے نہیں کرنا پڑے گا یہ سارا کا سارا نزول بن قبول الرحیم اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر دیا جائے گا میرے دوستوں دنیا مختصر سی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کام کی جگہ بنایا ہے دنیا کو عبادت کی جگہ بنایا ہے دنیا کو بندگی کی جگہ بنایا ہے بندگی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے بندگی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے اور آرام کا زمانہ بہت لمبا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی امت کی عمروں کے بارے میں کہ میری امت کی عمریں عام طور پر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساٹھ ستر سے اوپر چلے جاتے ہیں بہت سے ساٹھ بھی نہیں دیکھ پاتے اور دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں اگر کسی انسان کی زندگی ساٹھ سال کی مان بھی لی جائے کہ اس آدمی کی زندگی ساٹھ سال کی ہے یہ انسان یہ بندہ دنیا میں روزانہ آٹھ گھنٹے سونے میں آرام میں اگر گزارتا ہے تو ساٹھ سال کی زندگی میں میں سے بیس سال اس کے سونے اور آرام گزر جاتے ہیں ساٹھ میں سے بیس سال سونے اور آرام میں گزر جاتے ہیں اگر آٹھ گھنٹہ وہ نوکری کرتا ہے کھیتی کرتا ہے مزدوری کرتا ہے جاب کرتا ہے تو ساٹھ میں سے بیس سال اس کے نوکری کرنے میں کمانے میں اور اور, اور کھیتی باڑی کرنے میں اور مزدوری میں فرض ہو جاتے ہیں بیس سال سونے میں چلے گئے بیس سال کمانے میں گزر گئے باقی بیس سال رہے ان بیس سالوں میں تو پندرہ سال تک تو انسان بالغ ہوتا ہے عمر لائق ہوتا ہے اقدام کا مکلف بنتا ہے زندگی کے پانچ سال باقی رہے ہمارے پاس بندگی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے اور اگر بندگی کے ساتھ گزار کر چلے گئے تو آرام کا زمانہ مادامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اقبال مبالا جنت میں داخل فرمائیں گے اس لیے ہم دنیا کے اندر میں زندگی گزارنے کے لیے بندگی کے ساتھ گزارنے والے بنے اسی اللہ والے کا یہ فرمان ہے اللہ والے کا یہ فرمان ہے کہ لذت کے شوق میں گناہ مت کر لذت کے شوق میں گناہ نت کر لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا لذت کے شوق میں گناہ نہ کر لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا اور اور فرمایا نیکی یہ تکلیف کے ڈر سے نیکی کو بچو تکلیف کے ڈر سے نیکی کو مت چھوڑ اے سردی کا زمانہ ہے کون رجوع کر کے جائے گا چلو گھر نماز پڑھ لے ارے تین دن کون قربانی دے گا چلو نہیں جانا ارے چلے میں کون جائے گا چلو نہیں جانا نماز پڑھ لیں گے تسلی پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا فرمایا تکلیف کے ڈر سے نیکی کو مت چھوڑ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باتیں رہ جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اللہ کی بندگی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے دنیا بندگی کے لیے اللہ نے بنائی ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی یہ زندگی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے بندگی کیے بغیر اللہ کی مانے بغیر اور اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام کی مانے بغیر اگر دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا آدمی کا سر شرم سے جھک جائے گا آدمی اپنے کیے ہوئے کرتوت اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کے انبار کو دیکھ کر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہے گا کہ آپ کا اس کتاب کو کیا ہو گیا ماری حاضر کتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا میرے دوستو غافل نہ رہیں غافل نہ رہے ہمارا ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہمارا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے ما من قول الا ہمارا جو بول زبان سے نکلتا ہے یہ بول ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کو ٹیپ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک اپنے بندے کے سامنے یہ سارا کچا چکا پیش کر دیں گے میرے بندے نے دنیا میں زندگی گزار دی تھی یہ تیرا نام اعمال ہے یہ طرح کتابت کباب للی پہاڑی کا حسیبہ اپنا نام اعمال بھی پڑھ اگر زندگی بندگی کے ساتھ گزاری ہے ایسا بندہ خوش خوش اللہ کے دربار میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا ریزلٹ اس کے امتحان کا ریزلٹ اس کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے یہ بندہ خوش ہو کر اپنے رشتے داروں کو بتائے گا اردو پڑھو کتابیا ارے میرا ریزلٹ پڑھو دیکھو میرا ریزلٹ میں سو ٹکا پاس ہو گیا ہوں میں سو ٹکا پاس ہو گیا ہوں اور یہ کیوں تھا اس لیے کہ نے تو ان کی ملازم حصہ لیا مجھے دنیا میں یقین تھا کہ ایک دن مجھے میرے اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا گنہ گان اپنے گناہوں کے کرنے کے زمانے میں چور چوری کرنے کے زمانے میں تجارت والا ڈنڈی مارنے کے زمانے میں دنیا میں کوئی گنہگار غافل نہ رہے قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلاً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اے گنہدارو یہ گمان نہ کرنا یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ہمارے کرتوتوں سے واقع ہے میں تو چھپ چھپا کر کر رہا ہوں کسے پتا چلے گا ماں سے چھپایا باپ سے چھپایا بھائی سے چھپایا تخون امین الناس والا یس تخون امین اللہ دنیا میں دنیا کے لوگوں سے چھپاتے ہو لیکن اللہ سے کون چھپا سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لکمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کو جو فرمائی ہے لکمان حکیم فرماتے ہیں یا بنائی یقین کہا ان تک مسکان حقبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یعنی بھی اللہ اے میرے بیٹے دنیا میں جو کچھ تو کرے گا اچھا یا برا جو کچھ کرے گا وہ چاہے اچھا برا کام پہاڑوں کی چٹانوں میں کیا ہو پہاڑوں کی گفاؤں میں کیا ہو آسمان کی فضاؤں میں کیا ہو بلندی پر کیا ہو زمین کی تہ میں جا کر کیا ہو اللہ تعالیٰ تیرے کیے ہوئے عمل کو تیرے سامنے لائے گا اس دن گنہ گار آدمی اپنے کرتوت اور اپنے کالے چوکھوں کو دیکھ کر یہ کہے گا ہائے مال کتاب لا ارے اس کو کیا ہو گیا کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا میں نے جو کچھ کیا تھا اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے اس وقت کا گنہ گار اپنے گناہوں کے انبار کو دیکھ کر تعجب سے اپنی انگلی منہ میں ڈالے گا جیسے دنیا میں کوئی تعجب کی بات ہوتی ہے تو آدمی اپنے منہ میں انگلی ڈال دیتا ہے یوں انگلی دانتوں کے بیچ میں دبا دیتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انسان گنہ گار ظالم انسان گنہ گار انسان تعجب سے اپنی انگلی منہ میں ڈال دے گا روایتوں میں آتا ہے انگلی منہ میں ڈال کر اسے احسان اور احساس نہیں ہوگا وہ بھان بھول جائے گا اور انگلی کو چباتے چباتے چباتے اپنا ہاتھ کو چبا کھائے گا اسے پتا نہیں چلے گا میں کیا کر رہا ہوں اس وقت میں یہ انسان کہے گا کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیتا کاش میں پتا آدمی کے ساتھ دوستی نہ کرتا میں تو نماز پڑھنے والا تھا دعائیں مانگنے والا تھا مشوروں میں بیٹھنے والا تھا اللہ کے راستے میں جانے والا تھا لیکن فلاں آدمی کی غلط دوستی نے مجھے مسجد سے غافل کر دیا نماز سے غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اللہ کی نیند کی محنت سے غافل کر دیا آج میرا یہ حال ہے کہ میرے گناہوں کا انبار میری نظروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس لیے میرے دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بندگی کے لیے دی ہے جتنے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک میں اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک میں جو کام ہم کرتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا کمانا خرچ کرنا دیکھنا بولنا سننا چلنا پکڑنا جو کچھ کام کرتے ہیں بندہ یہ طے کر لے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے میں یہ دیکھوں گا یہ سوچوں گا اس میں میرے رب کا میرے اللہ کا کیا حکم ہے کیا میرا یہ دیکھنا میرے اللہ کو راضی کرے گا یا میرے اللہ کو ناراض کرے گا میرا یہ بولنا میرے اللہ کو راضی کرے گا یا میرے اللہ کو ناراض کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ بعض مرتبہ اپنی زبان سے کوئی بات لوگوں کے ہنسنے ہنسانے کی نکالتا ہے کامیڈی کے طور پر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر لوگوں میں ہنساتا ہے یعنی لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کی بات کرتا ہے لیکن بعض اوقات اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان سے زمین دور ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اس لیے بولنے سے پہلے دیکھنے سے پہلے سو سننے سے پہلے پکڑنے سے پہلے چلنے سے پہلے سو سوتے وقت جاتے وقت کماتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے بندہ یہ سوچے اس میں میرے رب کا کیا حکم ہے اگر میرا رب کا حکم یہ ہے کہ کرو تو کروں گا اور میرے رب کا حکم یہ ہے نہ کرو تو نہیں کروں گا میرا رب کا حکم کرنے میں ہے تو میرا کرنے میں کامیابی ہے اور میرے رب کا حکم یہ ہے نہیں کرنا تو میری کامیابی نہ کرنے میں ہے چاہے میری عقل میں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتے اور فرماتے ہیں وما آتا کم رسول وما نہا کم ام ہو بن کہ اللہ کے رسول تم کو جو کرنے کا حکم کرے اس کو کرو اس کو لے لو اس کو پکڑ لو اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ اس میں تمہارے لیے ناکامی بھی ناکامی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یم حق اللہ الربا صدقات یہ اللہ تعالیٰ سود کو بٹاتے ہیں اور اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے ہماری نظر یہ دیکھتی ہے سود اور ریاض انٹرسٹ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے اور صدقہ کرنے سے پیسہ بڑھتا سکتا ہے لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو بٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدقہ کو بڑھاتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے ہماری عقل ہماری کھوپڑی میں بات آئے نہ آئے اللہ کی بات سچی ہے ومن اسد من اللہ ومن اسد من اللہ حمیدہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے یہ یقیناً دل میں پیدا کرنے کے لیے کہ میں اللہ کے حکموں پر جمنے والا بنوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کو جمانے والا بنوں میں دنیا میں بندہ بن کر آیا ہوں بندے کا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے بندے کا کام اللہ کے حکم کو مان لینا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا ہے جو اللہ کا حکم آئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام وسلام سے فرمایا اطفال علم تو ابراہیم علیہ السلام وسلام نے فرمایا اسلم تو العالمین اللہ نے فرمایا ابراہیم ہمارے سامنے سرینڈر ہو جاؤ ہمارے حکموں کو تسلیم کر لو ابراہیم علیہ صلاح و سلام نے فرمایا اے اللہ میں نے اپنا سر تیرے حکموں کے سامنے جھکا دیا جو حکم آئے گا میں تیرے حکم کو پورا کروں گا بیوی بچوں کو زمین بالکل بنجر زمین پہاڑی زمین یعنی پہاڑی زمین پر سندستان ایسی پہاڑی زمین میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو اپنی بیوی جوان بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے چھوڑ دیا جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا فلنسال جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کر دو ذبح کر دو ابراہیم علیہ کی وسلام اس کے لیے تیار ہو گئے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ان کی رائے کو منا میں میں نے خواب بھی دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اسماعیل علیہ صلاحت وسلام نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے اس گھرانے میں اللہ سے ہونے کو بولا جاتا تھا اللہ سے ہونے کو سنا جاتا تھا جس کے نتیجے میں اللہ کے اللہ کے لیے جان دینا اندر بدھی میں پڑا ہوا تھا آج ہمارے بڑے ہم سے کہتے ہیں اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرو کہ تعلیم کا حلقہ قائم کرنے سے ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے گھر والوں کی زندگی میں ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ کے لیے مر فٹنے کا جذبہ اللہ کے حکم پر مر فٹنے کا جذبہ اندر میں پیدا ہو جائے گا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں ابھی چلنے پھرنے کے باقی ہوئے ہیں کہنے لگے یا ابھی عمر ان شاء اللہ اے ابا جان اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزریے ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گی جتنے جتنے امتحانات آئے ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلط و سلام کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ صلاحت واللام کو ان بدیر کا امام بنایا تھا امت کا امام بنایا اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے شرط بخشا کہ رواج میں آتا ہے کہ قیامت کے لیے ہر آدمی اپنے قبر سے یعنی ایسا نکلے گا جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو بغیر کپڑے پہنے ہوئے وہ اپنے قبروں سے کھڑا ہوگا سب سے پہلے ابراہیم علیہ صلاط والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور یہ فرمایا کتابوں میں علماء فرماتے ہیں کسی مسلمان کا طواف اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت واجب نماز ادا نہ کر دے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اس لیے دوستوں اس راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہمیں اس بات کی مشق کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے مشق کرنی ہے کہ ہمارے اندر میں اللہ کے حکموں پر مرمٹنے کا جذبہ اندر میں پیدا ہو جائے ہماری اپنی کوئی چاہت نہ رہے میری اپنی کوئی مرضی نہیں میری اپنی کوئی چاہت نہیں جو اللہ کا حکم ہے بس میں اس پر چلوں گا چاہے میرا جی چاہے چاہے نہ چاہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں وہی کروں گا چاہے میرا جی چاہے نہ چاہے یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے میں مکمل درجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں پائی جاتی تھی حضرت صحابہ فرماتے ہیں بایانا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس بات کی بہتری تھی ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے پھر اس ولیسر تنگی ہوگی پھر بھی مانیں گے آسانی ہوگی پھر بھی مانیں گے اور من اتن و مک رہا جی چاہے گا تو بھی مانیں گے اور جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے میرے دوستو دنیا آزاد رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا پابندیوں کی جگہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین پر چلنے میں ہماری کامیابی رکھی ہے مکمل دن ہماری زندگی میں آئے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کی محنت کو ذریعہ بنایا ہے جیسے کرتے اللہ تعالیٰ کی ہے آج تک جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا ہے اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اللہ ہی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب کے پردے میں چلایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ اسباب کے پردے میں کرتے ہیں آسمان سے بارشیں برساتے ہیں زمین پھاڑی جاتی ہے بیج ڈالا جاتا ہے اس میں سے بیج نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ سبب نلما اسبا ثم شققنا الارض شقا وانبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا یہ اللہ پاک تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں فلینظر الانسان الى طعام انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے اس کا کیسا نظام اللہ نے چلایا ہے جو اللہ آسمان سے پانی کی بارش برسا سکتا ہے وہ اللہ آسمان سے گیہوں کی بارش برسا سکتا ہے باجرے کی بارش برسا سکتا ہے چاول کی بارش برسا سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے مظہر کو اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے اللہ نے دنیا میں اسباب کے پردے میں اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ولہ شاہ اللہ اگر اللہ چاہے سارے انسانوں کو ہدایت دے دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے وجود کے لیے اور ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ہدایت کو زندگیوں میں لانے کے لیے دین کی نسبت پر نبوی ترتیب کے مطابق جان اور مال کو اللہ کی نسبت پر قربان ہونے کو ذریعہ بنایا ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس مجمع کہ ماشاء اللہ کافی لوگ اللہ کے راستے میں ہیں دوستوں اس جانے کو اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھے یہ نہ سمجھے کہ اور سب بچ گئے اور ہم پھنس گئے یہ نہ سمجھے ہم پھنسے نہیں ہیں بلکہ ہم بچ گئے اور نہ جانے والے پھنس گئے ہم بچ گئے اور نہ جانے والے بچ گئے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے روایتوں میں آتا ہے اللہ کی طرف سے بندوں پر ہر آن ہر گھڑی انعامات کی بارشیں ہوتی رہتی ہے روایت کے مطابق اسی بندے پر اللہ کی طرف سے کوئی انعام اس سے بڑا ہوا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو دو رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دی جس بندے کو اللہ تعالیٰ نماز کے زندہ کرنے کی نماز کے قائم کرنے کی دنیا کے بسنے والے مسلمانوں میں نماز کو قائم کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اس محنت کی توفیق عطا فرما دے ختم نبوت کی نسبت پر جان اور مال کو لگانے کی توفیق عطا فرما دے وہ بدلا کتنا بڑا خوش قسمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کیا وجود عطا فرمائیں گے کیا کیا سوال عطا فرمائیں گے یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دنیا میں ہدایت کا میدان کرے Amém? ہمارے مولانا محمد سلیمان جانجی یہ فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ دودھ جوش مارتا ہے ہے ہے ہے ماں کی چھاتی میں پیدا ہوتا آسمان تو زمین گلے گلزار بن جاتی اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہدایت کا فیضان فرماتے ہیں ان کے رونے پر ان کے رونے پر ان کی فکروں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انسان کی کایا پلٹ جنہوں نے ایک زمانے میں کی تھی ہم پہاڑوں پر سے کود کر مر جائیں گے اور دریاؤں میں ڈوب کر مر جائیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کریں گے لیکن صحابہ کرام کے ذکر و عبادت ان کے دعوت ذکر و عبادت تعلیم و تعلق اور حضور پاک علیہ صلاح وسلم اخلاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہدایت سے ہم کنار کر دیا کیسے کیسے لوگوں کو اللہ قبار و تعالیٰ نے صحابی اور صحابیہ بنا دیا یہ پیارے نبی علیہ السلام وسلام اور حضرات صحابہ اکرام کی قربانیوں کا اور ان کے رونے دھونے کا اثر تھا اس لیے اس نکلنے کے زمانے کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام سمجھے یہ دن چٹکیوں میں نکل جائیں گے چار مہینے کے ایک سو بیس دن نکلنے میں دیر نہیں لگتی اور چلے کے چالیس دن نو سو ساٹھ گھنٹے نکلنے میں دیر نہیں لگتی یہ نکلنے کا زمانہ یہ سمجھے کہ گویا میں نے امانت کے طور پر اللہ کو دے دیا ہاں اس میں نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنانا جن اعمال کی ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہدایات دی ہے جن کو کرنے کا ہمیں زیادہ سے زیادہ کہا گیا ہے اگر نکلنے کے زمانے میں ان اعمال کا اپنے آپ کو پابند بنایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہدایت فرمان پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کی راہوں کو کھولیں گے ایک زمانے میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ یعنی ابتدائی زمانہ تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت لے کر رائے پور میں گئے رائے پور کے اندر میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری اللہ علیہ ہوا کرتے تھے انہی کے اشارے سے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلے پہل گئے اور ان کے پاس گئے عقیدت میں رہے اور ماشاء اللہ وہاں رہ کر اور نکلنے کی اور خروج وغیرہ کی محنت کو محنت کو کیا اور عملی طور پر اس محنت میں چلے یہ حضرت شیخ رحمت حضرت منظور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے شاہد الخالق صاحب جب رائے پور جانا ہوتا تھا پہلے اجازت پھر جایا کرتے تھے نظام الدین سے ترتیب بنا کر ان کو رائے پور کی طرف بھیجا گیا تو حضرت شاہد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی مولانا منظور نعمانی بھی اخیر میں جانا بیٹھ گئے جب نظر پڑی شاہ صاحب کی تو فرمایا ارے بولی منظور صاحب تم یہاں کیسے کیسے آ گئے اس وقت میں یہاں کیسے آ گئے تعجب سے پوچھا کہ ہر مرتبہ تو پوچھ کرایا کرتے تھے اجازت کام کرایا کرتے تھے آج اچانک یہاں کیسے آنا ہوا فرمایا حضرت اس وقت تو میں مولانا الیا صاحب دہلوی کے وہاں سے دہلی سے آ رہا ہوں اچھا اچھا ماشاء اللہ اس وقت میں مولانا الیاس صاحب دہلوی کیا باتیں فرماتے ہیں جانے والوں کو کیا نصیحتیں فرماتے ہیں مولانا منظور اللہ علیہ انتظار میں تھے کہنے لگے میں تو وہ ساری باتیں نوٹ کر کے چالیس کے عدد تک محفوظ کر کے لے گیا تھا اپنے جیب میں رکھا ہوا تھا میں نے عرض کیا حضرت اگر آپ اجازت دے تو میں پڑھ کر سنا دوں فرمایا سنا دوں وہ ہدایات جو نکلنے کے زمانے میں نکلنے والوں کو دی جاتی ہے ایک ایک کر کے نوٹ کی تھی ایک ہدایت پڑی دوسری ہدایت پڑی تیسری بات پڑی چوتھی بات پڑی یوں کر کے چالیس میں سے بارہ تک پہنچے تھے حضرت شاہ القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دس دس میاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر نکلنے کے زمانے میں کوئی ان باتوں پر عمل کر لے گا تو اس کے وہی بننے میں کوئی شک نہیں یہ وہ ہدایات کی باتیں ہمارے بڑے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں فرماتے ہیں آج کل بھی دوستوں ہم اللہ کے راستے میں چار مہینے جاتے ہیں چلا جاتے ہیں لیکن ہمارا اندرون میں بنتا کیوں نہیں ہے ایک زمانے میں لوگ تین دن لگا کر دعوت کا ذوق پیدا کر کے آتے تھے ہمارے اندر میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اپنی دنیا سے ہم اپنے گھر سے کٹتے نہیں جب کٹتے نہیں تو جڑے کیسے پہلے کٹے پھر جوڑے درزی کے پاس کپڑے کا تھان اور کپڑے کا تاکہ لے کر جاتے ہیں تو یہ درزی پانچ سو روپئے میٹر کا کپڑا ہو تو کیچی لے کر کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیتا ہے کوئی یہ نہیں سمجھتا ارے ٹیلر صاحب یہ پانچ سو روپئے میٹر کا کپڑا ہے کچھ تو رحم کرو اس کو رنگ کرو دو میٹر کے ایک ہزار میں نے دیے ہیں آپ کیچی سے اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں تو ٹیلر صاحب کہیں گے بھائی صاحب اگر ٹکڑے نہیں کروانے تو لے جاؤ میں بغیر ٹکڑے کیے ہوئے بغیر کاٹے ہوئے آپ کا کرتا نہیں بنا سکتا جب تک کٹے گا نہیں تب تک بنے گا نہیں ہم اپنے گھر سے کٹے کاروبار سے کٹے وہ تبدیل ہی تبدیلا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے یکسوئی کے ساتھ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے تو نکلتے ہیں لیکن گھر دل سے نہیں نکلتا ہم کاروبار سے نکلتے ہیں لیکن کاروبار گھر سے نہیں نکلتا ہم کھیتی باڑی سے نکلتے ہیں لیکن کھیتی باڑی گھر سے نہیں نکلتی دن دن بھر محنت کر کے پر چور ہو جاتے ہیں رات کو موبائل جیب سے نکال کر پھر کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹا تیری امی کیسی ہے آج کیا کھانا بنایا تھا あっちはあれを کام کیا کہ نہیں کیا تو گویا چوبیس گھنٹے کی کارگزاری رات میں آ جاتی ہے جب ہم وہاں اپنے گھر سے کٹے نہیں تو اللہ سے جڑیں گے کیسے وہ میں اللہ کر کے گھر سے نکل گیا تو اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے بس روفی کا تیری حفاظت کا تیری کفایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا اب نکل گیا اللہ کے لیے چھوڑا ہے اللہ کے لیے چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ ہے کہ منترا سعید اللہ رکھے ہو جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے تو اللہ اس کے بدل میں اس کے عوض میں اسے بہت بڑی حیرت فرمائیں گے اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے اس طرح لے کر گھر سے نکلے ہیں بسم اللہ تو اللہ کر کر گھر سے نکلے سنت طریقے کے ساتھ گھر سے نکلے جماعت کے ساتھ مل کر کے چلے ہمارا اللہ کے راستے میں نکل کر نکلنے کے زمانے میں اگر تین باتوں کا خوب اہتمام کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غیر محسوس طور پر ایسے تربیت فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ مرغی کے انڈے میں مرغی کا انڈا اکیس دن تک مرغی کے پرو کی گرمی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر محسوس طور پر اس انڈے کے اندر میں مرغی کا چوسا بنا بناتے ہیں بچہ بناتے ہیں کیسے بنتا ہے چونچ کیسے بنتی ہے پر کیسے بنتا ہے پیٹ کیسے بنتا ہے انتری کیسے بنتی ہے ہستی کیسے بنتی ہے پسلی کیسے بن وہ اللہ جانے کرتے اللہ تعالیٰ ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں ایسے ہی اگر اگر ان آماد کا اہتمام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ غیر محسوس طور پر ہماری تربیت فرمائیں گے ایک تو نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو اطاعت کا پابند بنانا ہاں اپنے آپ کو ماننے کا پابند بنانا یہ بزرگ کا فرمان ہے خدا تبلیغ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کا فرمان نقل کیا ہے فرماتے ہیں جنت کا راستہ دو قدم ہے بے ڈگلا صرف بے ڈگلا جنت کا راستہ دو قدم ہے اگر پہلا قدم نقش پر تو دوسرا قدم جنت آج ہمارا نقش آزاد ہے جماعت میں نکل کر بھی امیر صاحب کو آنکھیں دکھاتا ہے بتاتا ہے امیر صاحب میرے بابا کی بات کبھی نہیں مانیں تمہاری بات مانوں گا میں ارے بھائی ماننے کے لیے تو اللہ کے راستے بھی نکلا ہے جو مانے گا وہ ہدایت پائے گا نہیں مانے گا تو وہ مردود رہے گا اس کا چلا نکلنے کے اعتبار سے سواب مل جائے گا لیکن وہ بند کر کے نہیں آئے گا بننے کے لیے تو اپنے آپ کو بڑھنے کے لیے اپنی بڑھتر کے لیے اپنی تربیت کے لیے اپنے آپ کو دینا پڑے گا جو بڑھتر والا ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے اور بے بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی آپ بارش کے زمانے میں راستوں پر چل کر آتے ہیں آپ آپ کے چپل کے نیچے مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ مٹی بھی آپ کے ساتھ ساتھ آتی ہے لیکن گھر کے دروازے پر پہنچ کر مسجد کے دروازے پر پہنچ کر آدمی اپنے جوتے جھاڑ دیتا ہے مٹی بے قیمت ہوتی ہے بے بھری ہوتی ہے اس کو وہی چھوڑ دیتا ہے لیکن ایک مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے تربیت کی ہوئی ہوتی ہے اس مٹی کو گھلا ہوا ہوتا ہے اور اس مٹی سے مٹکا بنایا ہوا ہوتا ہے یہ آدمی مٹکا پھینک نہیں دیتا مٹکے کو گھر گھر میں لاتا ہے اس میں پانی بھرتا ہے اور اس میں سے روزانہ پانی پیتا ہے حالانکہ وہ بھی مٹی تھی یہ بھی مٹی ہے لیکن وہ مٹی تربیت بغیر کی تھی اور یہ مٹی تربیت والی ہمارے کے اندر ہمارے ہمارے کہنا ماننے میں میں اللہ نے ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وہ ان کو تھی اگر مان کر چلاؤ گے ہدایت پاؤں گے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی زندگی پر بڑی بڑی موٹی موٹی جاٹی جاٹی تین کتابیں لکھی ہیں حیات الصحابہ کے عنوان پر تین الگ الگ وباگ ہیں پہلا دوسرا تیسرا حصہ لیکن صحابہ کی پوری زندگی میں سب سے پہلی بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمائی ہے اور لکھی ہے وہ صحابہ کی اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ میں اللہ کی ماننے کا جذبہ اندر میں ابھرا ہوا تھا مرد تو مرد عورتوں کے اندر میں ماننے کا جذبہ بھرا ہوا تھا پردے کا حکم رات کے وقت میں نازل ہوا ایک صحابیہ عورت اپنے کسی رشتے دار کے وہاں ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی پردے کا حکم نازل ہو چکا پتہ چل گیا کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے وہ گھر پر واپس نہیں آئی تو ان کی شوہر تلاش کرتے کرتے گھر پر پہنچے بیوی بی سے کہا اللہ کی بندی میں گھر میں انتظار کر رہی ہوں تو آتی کیوں نہیں ہے تو صحابیہ نے عرض کیا کہ نہیں تمہیں پردے کا حکم نازل میں چکا ہے سے زیادہ ہو چکی ہے رات کا اندھیرا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے چل اندھیرے میں کون تمہیں دیکھے گا صحابیہ عرض کرتی ہے ارے مسئلہ اندھیرے بجانے کا نہیں ہے مسئلہ تو اللہ کے حکم کا آ گیا ہے اللہ کا حکم آ جائے پھر ہم نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ دوستو ہم نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو اطاعت کا پابند بنائے یوں فرمایا نکلنے کے زمانے میں مردہ بدستے زندہ جیسے مردے کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی وہ کبھی مائی کروٹ بھی ڈالو کبھی گائی کروٹ بھی ڈالو گرم پانی ڈالو ٹھنڈا پانی ڈالو پہلے سر دو پہلے چاول دو کوئی اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی وہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہے ایسے اپنے آپ کو امیر کی اطاعت کا پابند بنا کر اپنے آپ کو چلانا اگر اطاعت کے ساتھ چلیں گے بہت کچھ حاصل کر پائیں گے صحابہ نے اطاعت کے ساتھ چلا صحابہ صحابہ چلے تو اللہ نے کو تیس سال ہوتے ہوتے ہدایت کا مینار قائم بنا دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے تم جس کے پیچھے چلو گے جنت کے راستے کو پالو گے اس لیے پہلی چیز امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں دوسری بات اپنے آپ کو اعمال کی پابندیوں کے ساتھ چلائیں چکی چلتی ہے تو اگر کھالی چکی چلتی رہے تو آٹا نہیں نکلتا آٹا نہیں نکلے گا تو کھاری چکی چلنے سے کیا فائدہ اس چکی میں گیہوں ڈالے جائے گیہوں کا آٹا نکلے گا باجرا ڈالا جائے باجرے کا آٹا نکلے گا ہمارے چلے کی چکی چلی ہمارے چار کی چکی چلی اب اس کے اندر میں ذکر و عبادت نماز ہے نماز ہے ذکر ہے عبادت ہے تلاوت ہے رونا دھونا ہے ان عبادتوں کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی اعمال کے اہتمام اور پابندی کے ساتھ جو آدمی اپنے آپ کو چلائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے ترقی سے نوازیں گے ہمارے معاہدہ صاحب باندہ برکات فرماتے ہیں اجتماعی عمل کے ذریعے سے اللہ تربیت فرماتے ہیں اور انفرادی اعمال کے ذریعے سے عمل کرنے والے کی ترقی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ترقی کا فرماتے فرماتے ہیں اس لیے نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو امال کا پابند بنانا کیا کرنا چاہیے نکلنے کے زمانے میں کیا کرے ہمارے بڑوں نے فرمایا چار عملوں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا لگائے چار عملوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائے دعوت میں لوگوں کو دعوت دینے میں انفرادی طور پر بھی دعوت کا مزاج پیدا کرے اور اجتماعی طور پر بھی گشتوں میں تشکیوں میں وصولی میں یعنی گز یعنی گشت کا گشت کے اندر میں دعوت کا مزاج بنائے آج ہمارا ساتھی چلا لگا کر چار مہینہ لگا کر واپس آتا ہے لیکن اس کا عبادت کا ذوق تو بن جاتا ہے وہ واپس آ کر ماشاء اللہ پہلی سب کا پابند بن جاتا ہے ذکر کرنے والا بن جاتا ہے دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے لیکن اس کو کہو بھائی آج تمہیں اعلان کرنا ہے جش میں متکلم بن کر جانا ہے میں میں ایسا نہیں کروں گا کیوں یہ کیوں کرتا ہے اس لیے کہ نکلنے کے زمانے میں زبان سے دعوت نہیں چلتی ہمارے پڑوسی پڑوس والے تو اپنے نکلنے کے زمانے میں ہر ساتھی کو پابند بناتے ہیں کہ ہر ساتھی نکلنے کے زمانے میں چوبیس گھنٹے میں کم سے کم پچیس آدمیوں کو انفرادی طور پر دعوت دے ہماری جوہر کی نماز کے بعد کی مجلس ختم ہو گئی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے جوہر کے بعد مجلس ختم ہو گئی اب گویا جماعت والوں کا اور مقامی ساتھیوں کا بیچ میں پردہ پڑ گیا جماعت والے الگ کونے میں چلے گئے مقامی ساتھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے گویا ہمارا آپس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہیں آپس میں اختلاف کرے ساتھیوں سے ملے اپنے مقامی ساتھیوں کو اپنے ساتھ مانوس کرے ان کے ساتھ میٹھی میٹھی بات باتیں کرے ان کو مانوس کرے ان کو اپنے سے مانوس کرتے ہوئے ان کے اندر میں ہم دعوت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمارا ہر ساتھی چند موٹی موٹی باتیں سیکھ لے گا تو ان یہ باتیں ہر ساتھی کے سامنے کرتا رہے گا ہر نماز کے بعد اگر آدمی پانچ پانچ آدمیوں کو بھی دعوت دے گا تو دن بھر میں پچیس آدمیوں کو اس کی انفرادی دعوت چلے گی اس لیے نکلنے کے زمانے میں دعوت کا کام خوب کرنا ہے دعوت میں روزانہ ہمیں پانچ گشت کرنے ہیں انشاءاللہ شاء تفصیل کے ساتھ نکلنے والے ساتھیوں کے سامنے اثر کے بعد مغرب کے بعد اور بھی مجلسیں ہوگی یہ چند باتیں میرے دوستوں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نکلنے کے زمانے میں ہم پانچ گشتوں کا اہتمام کرنے والے بنے جس مسجد میں جا گئے ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر میں ہمارا پہلا عمل تعلیم کا ہوگا ہمارا پہلا عمل مشورے کا ہوگا مشورے کے اندر میں خصوصی ملاقات کا نظام بنایا جائے لیکن اس سے پہلے خدمت کا نظام بنا کر خدمت کے لیے ساتھیوں کو روانہ کر دیا جائے خصوصی ملاقات کے لیے وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں کو ہمارے اپنے مشورے میں شرکت کی دعوت دی جائے اگر وہاں کے پرانے ساتھی مشورے میں شریک ہو جائے ان سے اس مسجد کے کام کی سطح معلوم کرے اس مسجد کے اطراف میں کتنے بالغ ان میں سے چار مہینے لگائے ہوئے کتنے ہیں چلنے والے کتنے ہیں اور یعنی ہمارے یہاں مہینے میں تین دن کی جماعتیں کتنی نکلا کرتی ہے پچھلی ہماری چار مہینے چلنے کی جماعت کب گئی تھی اس طریقے سے چند باتیں پوچھنے پر ہمیں کام کی سطح معلوم ہو جائے گی اور آگے ان کے ساتھ سامنے یہ بات پیش کرے دیکھو بھائی ہماری جماعت آئی ہوئی ہے ہمارے سارے ساتھیوں کی یہ تمنا ہے آپ بھی اس فکر کے اندر میں شریک ہو جائے ہم سب مل کر ایسی محنت کرنے والے بنے کہ یہاں سے تیسرے دن انشاءاللہ شاء چار مہینے چلے کی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ کرنی ہے ان ساتھیوں کو فکر مند کرنا بعض مرتبہ آنے والے ساتھی کہیں گے بن امیر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آنے والے ستمبر میں ہمارے یہاں اجتماع ہے اس ستمبر کے اندر میں ہمارے یہاں سے تشکیل ہو رہی ہے اور ایک جماعت انشاءاللہ شاء اللہ کی ہماری مسجد سے تیار ہے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ان کو سراہ کے ہوئے بھائی آپ کی جماعت میں دس پندرہ ساتھی جائیں گے بقیہ جو ساتھی بچ رہے ہیں اگر ہم اور آپ مل کر اس پر محنت کریں گے امید ہے انشاءاللہ آپ کی تھوڑی محنت لگے گی ہماری تھوڑی محنت لگے گی اللہ کرے ہماری آپ کی محنت سے نقد جماعت بننا وجود میں آ جائے اس طریقے سے ان ساتھیوں کو فکر مند کرنا تو خصوصی گشت بھی کرنا ہے پھر تعلیم کے وقت میں تعلیمی کرنا ہے اگر چھوٹا علاقہ ہے مسجد کے اطراف میں تھوڑے مکان ہیں تو دو چار مرتبہ دائیں بائیں باری باری ہمارے امیر صاحب الگ الگ ساتھیوں کو تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت کے لیے بھیجے تعلیمی گشت میں سامنے جانے والے ساتھی فارغ بیٹھے ہوئے ساتھیوں پر دکانوں پر چوپالوں پر پارکوں پر جو فارغ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں ان پر محنت کرے جو مشغول ہے ان کو اس وقت میں نہ چھیڑے اور ان حضرات کو لے کر آئے اور مسجد کے اندر میں تعلیم کے حلقے میں شریک کرے اس کے بعد ہمارا ایک ہمارا گشت تشکیلی گشت ہوگا جس کے اندر میں ہمارا چار مہینہ چلے کی محنت کرنے والے بنے ہم مسجد کے اطراف کے اندر میں اگر ایک سو بیس مکان ہے تو گویا بیس بیس مکان ہماری جماعت کے دو دو ساتھیوں پر تقسیم کر لیے جائے جماعت کے بارہ ساتھی ہیں دو دو ساتھیوں کو جماعت میں تقسیم کر کے ایک ایک ساتھی لگا لیا جائے دو دو دن کے اندر میں ہمارے ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات ہو جائے ہمارا دین کا پیغام کسی فرد تک نہ پہنچے ایسا نہ ہو بلکہ ہر فرد تک پہنچ جائے اور ہر گھر میں میں تشکیلی پیغام پہنچ جائے اس لیے تشکیلی ملاقاتیں کرنی ہے تشکیلی گشت کرنا ہے شام کو اثر کے بعد یا مغرب کے بعد جس وقت میں لوگ اپنے گھروں پر زیادہ سے زیادہ مل سکے اس وقت میں ان کے اندر میں وہاں وہ عمومی گشت کرنا ہے اور حسب تقاضا وہاں جماعتیں بنانی ہے یہ میرے دوستوں عمومی گشت ہے تشکیل کے اندر میں کوئی وجود میں آ گیا ہے چار مہینے چلے تین دن وغیرہ کی کچھ تشکیلیں ہوئی ہے دوسرے دن صبح کے وقت میں ان کو وصول کر کرنے کے لیے گشت کرنا ہے تو ایک خصوصی گشت ہے ایک تعلیمی گشت ہے ایک تشکیلی گشت ہے ایک عمومی گشت ہے اور ایک ہمارا گشت ہے خصوصی گشت ہمارا تین طبقوں پر ہوگا ایک دین کے اعتبار سے بڑے ہیں ذمہ دار ہیں ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں ہمارے وہاں کوئی بڑے آدمی ہیں کوئی شیخ ہے ان کی ملاقات کے لیے جائیں گے تو ان کو دعاؤں کی درخواست کریں گے ہماری جماعت یہ کام کر کے آئیے یہ کام کر کے آئیے کارنامہ انجام نہیں دینا بلکہ ان کی ان کو ان کی ہم دعاؤں کی درخواست کریں اگر ان کو توجہ ہو کر ہمارے سفر کی حالات پوچھیں تو ان کے سامنے وہاں کے سفر کے مختصر سے حالات پیش کر دیے جائے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے ان سے دعا کی درخواست کی جائے ان کی تشکیلیں نہ کرے دوسری بات ہمارے دنیا کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں وہاں گاؤں کے پردان ہیں مسجد کے متولی ہیں ایسے دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کی ملاقات کر کے ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا اور ان کی وضاحت اور مقصد کا احساس دلاتے ہوئے کہ ماشاء اللہ گاؤں میں آپ کا ورچس ہے لوگ آپ کو چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے اگر آپ تھوڑا سا ہمارے عامات میں شریک ہو جائے اعلان کر لیں گشتوں میں شریک ہو جائے آپ کے تھوڑے سے دو چار تعلیمی بول پر ہمارا ہمارا یعنی اللہ ہمارے کام کے اندر میں تقریب کی جائے گی اور اور ساتھی بھی ان شاء اللہ شریک ہو جائیں گے جن کے اندر ان کو فکرمند کرنا اور ایک ہمارا ہمارے دعوت کے اعتبار سے پرانے ساتھی کہ ان ساتھیوں کو فکر مند کر کے نامت جماعتیں بنانے کے لیے آمادہ کرنا اور جماعتیں بن جائے ان کے سامنے فاطہ پیش کرتے ہوئے ان سے ذمہ دار کے لیے درخواست کرنا اور اس طریقے سے ہمارے خصوصی ملاقاتوں کا نظام بنانا نکلنے کے زمانے میں اگر ان آمان کا اپنے آپ کو پابند بنایا جائے گا تو اللہ کی دس سے امید ہے کرنے کے کام کرتے رہیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ ہماری مدد کرے گا ایک دعوت کا کام کرنا ہے دوسرا اگر اس کا موقع نہیں ہے تو سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا ہے علم تو بہت بڑا گہرا سمندر ہے کوئی بڑے سے بڑے مولوی صاحب بھی علم سے مستغنی نہیں ہو سکتے اس لیے نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے میں لگانا ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے بڑا آدمی وہ ہے تم میں بڑا اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے ہمارے نکلنے کے زمانے میں نکلے ہوئے ساتھیوں کی تربیت کرنا ان کو قرآن سکھانا جو چیز یعنی جس پر عمل کرنا فرد ہے اس کا سیکھنا بھی فرد ہے جو چیزیں واجب ہے ان کا سیکھنا بھی واجب ہے اس لیے الحم فلحم اگر سورہ فاتحہ نہیں آتی اس کو یاد کرے فرائض یاد نہیں ہے فرائض کو یاد کرے اور اس طریقے سے وضو کے فرائض ہے نماز کے فرائض ہے ان فراقی اوقات کے اندر میں ان کو سیکھنے کا خوب اہتمام کرے اپنے آپ کو ذکر و عبادت کا خوب پابند بنائے نکلنے کے زمانے میں جتنا اپنے آپ کو پابند بنائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ پابندی ہمارے مقام پر جا کر کے باقی رہے گی اس لیے نکلنے کے زمانے میں ہمارا ذہن یکسو رہتا ہے اگر موبائل بھی پاس نہیں ہوگا تو ہمارا ذہن اور زیادہ یکسو ہو جائے گا نہ بیوی بچوں کا فکر نہ گھر بار کا فکر نہ کاروبار کا فکر ایک دم یکسو ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرے اچھی طرح اخلاص کے ساتھ توجہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی کے ذکر کے کرنے کا اہتمام کرے اور اس طریقے سے ذکر و عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنے کا فکر کرے اور چوتھی چوتھا عمل حضور پاک علیہ سلاط وسلام والے پیارے اخلاق اور آپ والی خدمت کا نمونہ کہ آپ علیہ سلاط وسلام نے صحابہ کو خدمت پر ڈالا تھا یہ وہ چار اعمال دعوت ہے تعلیم و تعلق ہے ذکر و عبادت ہے اور خدمت حضور پاک علیہ صلاح پیارے اخلاق ہے یہ مکی زندگی میں آپ علیہ وسلام نے صحابہ کو سکھانے شروع کر دیے تھے اور صحابہ ان عمل کا اپنے آپ کو پابند بنائے ہوئے تھے یہ امان دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعوت میں ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے اس لیے نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو ان عمال کا پابند لوگوں سے نکلنے کے زمانے سے سوال نہ کرے یہ کبھی نہ سوچے چلو بھائی صاحب اب بستر نہیں کیا تو کیا بات ہے اللہ نے دعوت کا کام چلا دیا ہے ہر جگہ بستر مل جائیں گے چادر مل جائیں گے اور نہیں ہوگا تو ہمارے چچا رہتے ہیں کھالا رہتی ہے کھٹی رہتی ہے وہاں سے مانگ لیں گے نہیں ہم نکلنے کے زمانے میں خاص طور پر سوال نہ کریں اللہ کے نبی علیہ صلاح السلام نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے اپنی ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لے کر کے جائے اپنی ضرورت کا اظہار کسی کے ساتھ نہ کرے ہماری جو ضرورت ہے ہم اللہ سے مانگنے والے بنے اس طریقے میں صلاح نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے والے بنے نہ زبان پر سوال ہو اور نہ دل میں سوال ہو اگر اللہ نے دو پیسے دیے ہیں اس رات پر حضور بخشی نہ کرے کہ بیس دن میں ہمارے پیسے کا خرچ ہو جائے اور پھر امیر صاحب سے کہہ دے امیر صاحب میرا بچہ تو برا ہو گیا اب میں تو گھر چلا ایسا ہو اس لیے اسلام بھی نہ کرے کفایت شیاری کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہو اور کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے اپنے اولاد کو کھانے پینے میں سونے میں اور اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں اور آرام میں اپنا وقت کم سے کم گزارے تو انشاءاللہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کرنے کے کام گزرے گا اس لیے نکلنے کے زمانے ہے پہلا کام اطاعت ہے دوسرا کام اجتماعی اعمال کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے اور تیسرا کام مسجد کی چار دیواری میں اپنے آپ کو رکھنے کا اہتمام کرنا ہے بازاروں میں پارکوں میں دکانوں پر خوب چلے پھرے آزادہ نہ چلے پھرے لیکن دوستوں نکلنے کے زمانے میں کم سے کم اگر مسجد کے ماحول میں فرشتے کے فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے تو فرشتوں والے صفات ہماری زندگیوں میں پیدا ہوں گے نورانی ماحول میں رہیں گے نور لے کر کے آئیں گے بازار میں رہیں گے تو بازار کے اندر میں بازاری ماحول ہمارے ہمارے اندر میں آئے گا ہماری نگاہ یہ کرنے کے زمانے میں خوب آباد کیے لیکن بازار کے اندر میں گئے ایک غلط نگاہ پڑ گئی اس غلط نگاہ کے نتیجے میں اندر میں بنا ہوا سارا کا سارا نور ملیا پیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اس لیے نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو مسجد میں رہنے کا پابند بنائے ہاں اگر مشورے سے گشتوں میں بھیجا جائے مشوروں سے ملاقات میں بھیجا جائے اللہ سے دعائیں مانگ کر مدد مانگ کر مسجد سے باہر نکلے اور گلی در گلی گھر در گھر اور ایک ایک کی ملاقات کر کے اللہ کا پیغام ایک ایک انسان کو پہنچائے نکلنے کے زمانے میں اگر ان اعمال کا ہم خوب اہتمام کرنے والے بنیں گے ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں ایک چالیس دن گزارنے ہیں نو سو ساٹھ گھنٹے گزارنے ہیں اس میں تو میں میں کرنا آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر نکلنے کے زمانے میں ہم معافی مانگنا سیکھ لے اور نکلنے کے زمانے میں معاف کرنا سیکھ لے تو انشاءاللہ بہت بڑی چیز سیکھ کر کے آئیں گے ہم سے قصور ہوا ہو نہ ہوا ہو ہمارا ساتھی ہم سے ناراض ہو رہا ہے پاؤں پکڑ کر بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو اللہ کے لیے معاف کر دو معافی مانگنا سیکھ لے اور اگر ہمارا ساتھی ہم سے معافی مانگ رہا ہے اس کو معاف کرنا سیکھ لے انشاءاللہ اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی ایک ہمارا مجمع بہت بڑا مجمع وہ ہے جو اپنے گھروں پر واپس جا رہا ہے میرے دوستوں گھروں پر واپس جانے والے احباب یہ نہ سوچے ہم بچ گئے بلکہ ندامت کی کوشش کرے ندامت کے آنسو ہمارے آنکھوں سے گر جائے یا اللہ یہ تیرے بندے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا میں بھی تیرے راستے میں جاتا ہے لیکن اللہ میرا یہ ازر ہے میری ماں بیمار ہے میری بیوی بیمار ہے میرا ہے اللہ اس وقت میں میں نہیں جا سکتا لیکن اللہ میں میں طے کرتا ہوں انشاءاللہ شاء آئندہ کوشش کر کے اللہ تیرے راستے میں جاؤں گا اس طریقے سے اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اپنے مقام پر جائے مقام پر رہنے کے زمانے میں ہمارے بڑے جو کام بتاتے ہیں ان کاموں کے کرنے کا نام کرے روزانہ تین کام کرے روزانہ دعوت دعوت کے دین کا یہ ہمارے اندر میں دعوت کا خوف پیدا کریں گے اندر میں ہماری روحانیت میں ترقی ہوگی جیسے روزانہ تین وقت میں دسترخوان بچتا ہے صبح کا ناشتہ ہوتا ہے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور شام کا کھانا ہوتا ہے ایک وقت میں ناشتہ نہ ملا یا ایک وقت کا کھانا نہ کھایا تو شام کو ایک انسان محسوس کرتا ہے یار آج بھوٹ برابر چند کا کیا گڑھ میں کہ سوال چار نہیں جی مور نی ایک چائے کی پیاری چھوٹتی ہے تو انسان کے موڈ میں فرق آ جاتا ہے ہمارے روزانہ کے حال یہ ہمارا روزانہ کی آواز روزانہ کا ہمارا مشورہ روزانہ کی ہماری مسجد کی گھر کی تعلیم روزانہ ہمارا گھنٹے دے کر مسجد کی آبادی کی محنت کرنا اور مسجد کے اطراف میں گھر گھر کی ملاقات کر کے ذریعے سے ایک ایک بندے کا ذہن بنانا اور دینی مثال بنانے کی فکر کرنا یہ وہ تین آواز ہے جو ہماری روحانیت میں ترقی کریں گے ہم نے باری لگا کر گویا ہم نے اپنے ذمے ہماری مسجد کے اطراف کے بیس پچیس مکان لے لیے ہیں میں پندرہ بیس دنوں کے اندر میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے پچیس سے تیس دن کے اندر میں ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات ہو جائے آج پہلے گھر کی کل دوسرے کی پھر تیسرے کی ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات ہو جائے گی اس گھر والے وہ گھر والے تو مہینے میں ایک مرتبہ سنیں گے لیکن ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات ہمارے کان روزانہ سنیں گے اور ایمان کی بات بار بار سنیں گے بار بار سنیں گے اندر دل میں اثر کرے گا پانی کا کچرا بہت سوفٹ ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے لیکن نل کے نیچے مسلسل پانی کا قطرہ گرتا ہے تو نیچے پڑے ہوئے پتھر میں بھی بڑا پڑ جاتا ہے سوراخ پڑ جاتا ہے ایمان کی بات روزانہ سنیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل اثر لینے والا بنے گا اور اندر میں اللہ کی عصمت پیدا ہوگی اس لیے نکلنے والے ساتھ یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے آپ کو مشورے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں گے کریں گے کون کون کرے گا ذرا آپ پوچھا کرو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اب مشورے میں بیٹھ کر تقاضا آئے گا بھائی بلا جماعت آئی ہے اس کی نصرت کرنی ہے بھائی بلا جماعت آئی ہے اس کا اقرار کرنا ہے بھائی ہمارے آج اردو بھی ہے مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت فارغ کرنا ہے بھائی ہماری جماعت جمعرات کو جانے والی ہے تین دن کی تشکیل کے لیے نکلنا ہے بھائی ہم نے چار مہینے کی جماعت دینے کا وعدہ کیا تھا اور ماشاء اللہ تین سال تیار ہے مزید ساتھیوں کی تشکیلیں کرنی ہے جب دکان کھولتے ہیں تو کسٹمر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کسٹمر کے آنے سے دکاندار ناراض نہیں ہوگا یا تم میرے اکیلے کی دکان دیکھ رہے ہو جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ میرے اکیلے کی دکان پر آتے ہو نہیں بلکہ دکاندار خوش ہوتا ہے جتنے زیادہ کسٹمر آتے ہیں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے مشورے کی دکان کھولی ہے اب تقاضے آئیں گے تقاضے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں میں اس کے لیے تیار ہوں جو جتنا تقاضوں کا روز اپنے اوپر لے گا اللہ تعالیٰ دعوت کی بصیرت اسے عطا فرمائیں گے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبوبیت پیدا فرمائیں گے اس لیے ہم دعوت کی نسبت پر آنے والے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گھر گھر کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے یہ نہ کرے کہ چلو بھائی ساتھی ہو گیا اب میں نہیں جاؤں گا بھائی وہ ساتھی ہو گیا تو اس کا کام بنا لیکن میرا کام کب بنے گا میں بھی ان کے ساتھ جڑ جڑ جاؤں جاؤں اگر میں بھی گا تو میرا بھی کام بن جائے گا اس لیے ہر ساتھی کوشش کرے مشورے میں بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائے اور مشورے میں جو تقاضے آئے ان تقاضوں کو پورا کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنائے یہ طے کر کے ہمارے دن کی ابتدا دعوت کی محنت سے کرنی ہے روزانہ گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے سے دعوت لوگوں کو پہنچانا اللہ کا دین پہنچانا ہم اپنے ذمے کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مسجد کی تعلیم اور اپنے گھر کی تعلیم میں بیٹھنے کا اہتمام کر لیں ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بازار بازار جو ہے یہ چیزوں کا بھاؤ معلوم کرنے کا میدان ہوتا ہے بازار میں جائیں گے چیزوں کا بھاؤ معلوم ہوگا کپڑے کا کیا بھاؤ ہے آلو کا کیا بھاؤ ہے ٹماٹر کیا بھاؤ ہے کیا کرو گے اور تعلیم کا حلقہ فرماتے ہیں تعلیم کا حلقہ یہ عمل کا بھاؤ معلوم کرنے کا میدان ہے سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا دو رکعت نماز پر کیا ملے گا پیدل نماز کے لیے جانے پر کیا ملے گا ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر کیا ملے گا بچوں کی تربیت پر کیا ملے گا اس لیے اپنے آپ کو مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کا پابند بنانا ہے ہمارے گھر میں ہماری موجودگی میں ہماری گھر والی ہمارے کو چھوٹے موٹے بچے ان تمام کو لے کر ایک وقت میں یکسوئی کے کے ساتھ ہم سب سب گھر کی تعلیم بھی شریک ہو ایسا نہ ہو کہ گھر والی برتن مان لیے ہے اور بچی جو ہے وہ بستر بچا رہی ہے چلو تم تعلیم شروع کر لو ہم آتے ہیں یہ برکت کی خالی برکت کی چیز نہیں ہے بلکہ ہم اجتماعیت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گھر کی تعلیم کرنے والے بنے گھر کی تعلیم ان سوراخوں کے بند کرنے کا ذریعہ بنے گی جن سوراخوں کے ذریعے سے کتنوں کی آمدنی ہمارے گھروں میں آتی ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں ہم روزانہ دو تعلیم کا اہتمام کرنے والے بنے کریں گے انشاءاللہ شاء کون کرے گا بھائی اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں گے سر اللہ تعالیٰ آسان فرما دے ہمارے عموم ہمارا عمومی گشت جس دن ہو اس دن صبح سے لے کر ہم پر فکر داری ہو جائے ہماری کے کا آپ نے چار مہینے لگائے ہوئے پچیس ساتھی ہے تیس ساتھی ہے اور ہمارے عمومی گشت میں دو نمازوں کے درمیان قربانی دینے والے چار ساتھی ہے اور وہ بھی برسوں سے چار ساتھی کش کرتے ہیں کوشش کریں ہمارا ہمارا حملہ زیادہ سے زیادہ بڑھے تاکہ مضبوط جماعتیں بن کر گشت کے دن کوئی محلہ نہ چھوٹے ہر محلے کے اندر میں گشت ہو جائے اللہ تبار تعالیٰ ان گشتوں میں پیدل چلنے والوں کے قدموں کے نیچے اٹھنے والے دوسروں کو اللہ تعالیٰ دبا دیتے ہیں اس لیے ہمارا گشت مضبوط ہوگا ان شاء اللہ دعوت میں جان پڑے گی ہم اپنی جان سے ہمارا عمومی گشت کرنے والے اور ہمارے مقامی گشت کو بھی کرنے والے اور ہمارے دوسرے گشت کا بھی ہم اہتمام کرنے والے بنے ایسے ہی مہینے میں مہینے میں ہفتہ طے کر لے ہفتہ طے کر کے اپنے تین تین دن دن لگانے کا اہتمام کرے ایسا نہیں ہے کہ خالی جمع کو ہی لگانے ہیں بلکہ تین دن ہر مسلم کو لگانے کا اہتمام کرنا ہے ہمارے چار مہینے لگائے ہوئے اگر بارہ ساتھی ہے دو دو ساتھی کی جوڑی بنا دی جائے اگر دو دو ساتھی کی جوڑی بنائیں گے چھ جوڑیاں بتائیں جائے گی ہر دو ساتھی اپنی جماعت بنانا شروع کریں انشاءاللہ ہماری مسجد سے ہر مہینے کی چھ جماعتیں بننا شروع ہو جائے گی اگر کوشش کریں گے تو پائیں گے جن مسجد والوں نے ماشاء اللہ اس بات کو دل کر لیا اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے اس کام کو آسان کر دیا اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد کے جماعتوں کو تین دن کی جماعتوں کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی محنت کرنے والے بنیں گے اپنے اسلامی معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان بچہ اپنے سر پر ٹوپی رکھے ایک مسلمان کا شعار ہے اپنے چہرے کو داڑھی کے ذریعے سے مسین بنائے اپنے گھر میں سنت طریقوں کا اہتمام کرے ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کرے ہمارے بچے مدرسوں میں کھانے کا سنت طریقہ سونے کا سنت طریقہ پینے کا سنت طریقہ سیکھ کراتے ہیں لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر گھر کے اندر میں اس کا ماحول نہیں ہوتا تو وہی بچہ گھر میں کھڑے کھڑے پانی پی لیتا ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے بنے بیٹا تم نے مدرسے میں کیا ہے بیٹا پانی بیٹھ کر پیو کھانا اس طرح کھاؤ دسترخوان بچھا کر کھاؤ اگر ہمارے بچوں کی تربیت کی جائے گی تو یہ ہمارے بچے ان شاء اللہ اچھے چیت بنیں گے ان کے دلوں کے اندر میں اللہ کے حکم کی عظمت آئے گی اور اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام کے طریقوں کی عظمت آئے گی اس زمانے میں اس زمانے میں خاص طور پر ہمارے ہمارے ہمارے اسکولوں کے اندر میں ایسے نصاب بنائے جاتے ہیں اور ایسا نظام بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کی دینی تربیت کرنا ہمارا سب سے بہترین اور سب سے اوپرین فریضہ بنا ہوا ہے ورنہ اگر ہم نے ہمارے بچوں کی ہمارے آنے والی نسلوں کی اگر ہم نے دینی تربیت نہ کی تو اللہ تعالیٰ خطرہ اس بات کا ہے کہیں نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور آنے والی نسلیں ارتداد کا شکار بن جائے اس لیے اپنے بچوں کو فکری ارتداد سے بچانے کے لیے ذہنی ارتداد سے بچانے کے لیے روزانہ چوبیس گھنٹے میں سے تھوڑا وقت پالن کر کے اپنے بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھے ان کی صحیح تربیت کرے ان کو قبر کیا ہوا بتائے اللہ کون ہے اللہ کے رسول کون ہے آخرت کیا ہے قبر کیا ہے اگر تربیت کا نظام گھر گھر میں بنایا جائے گا تو اللہ کی ذات سے ان شاء اللہ ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ زندہ ہوگا سارے گھر مل کر محلہ بنتے ہیں محلے میں اسلامی معاشرہ زندہ ہوگا کوئی آدمی دور کا رہنے والا لابیل کی کسی محلے میں آئے گا تو دیکھے گا وہ ماشاء اللہ یہاں کو مدینہ کا ایک منظر نظر آتا ہے مدینہ منورہ کا منظر نظر آتا ہے ہمارے بڑے چاہتے ہیں اس محنت کے نتیجے میں پانچ امال کے نتیجے میں ہماری ہر بستی مدینہ منورہ جیسی بستی بن جائے اور ہماری ہر مسجد مسجد نقدی کا نمونہ بن جائے اس کے لیے ہاتھ پیر باندھنے ہیں کوشش کرنی ہے اپنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے فرمایا اگر ایک من محنت بندوں پر کی جاتی ہے تو سو من محنت ہم اللہ پر کرنے والے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نکلنے کو ہمارے ہمارے گھروں پر رہتے ہوئے مقامی کام کے کرنے کو ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی کافی کوشش کرے